کچھ کر جان کچھ خبر ینگ مبلغ آئے ہوئے ہیں ناروے سے ان کا اور امریکہ کے مبلغ انچارج جو نائب امیر اظہر صاحب کا جی ارے بھائی کیا بتاؤں یار جی یہ دو مبلغین جو بزرگ ہیں ہمارے خلیل مشر صاحب اور مبارک نذیر صاحب جی انہوں نے تیئیس چوبیس پچیس سال قرضہ معاف کیجیے گا سیرالون میں گزارا ہے جی اور میں نے ان سے پوچھا جلسے تو ہوتے ہیں نا دنیا میں کانسرٹ بھی ہوتے ہیں میلے بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے آج ہے نا آپ کو ایسی بات بتائیں جو آپ کے دل پہ نقش ہو گئی جلسوں کے حوالوں سے یار جو بزرگوں نے دو واقعے سنائے نا میرا دل پھڑکتا ہے اس کے اوپر جی اگر آپ ہمارے سامعین کو بھی مولانا خلیج محسن مبشر جو ہمارے کینیڈا کے مبلک انچارج الگ سے انہوں نے ایک جو بات سنائی نا اس سے آپ کے یعنی ہمارے جلسوں میں اور باقی جلسوں میں ایک ایک فرق جس کو اردو میں کہتے ہیں ماں بہل امتیاز جی ڈسٹنکشن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں جلسہ کیا اور افریقہ پتہ غربت بھی ہے تو ایک شخص میں کہتے بیٹھے ہوئے جلسے کے لیے تو آیا اور کپڑے بھی ویسے ہی پھٹے پرانے کچھ اتنے خاص اچھے نہیں تھے اور برا حال تو آ کے بیٹھا تو میں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو کہنے لگا میں غالباً سولہ گھنٹے پیدل چل کے آ رہا ہوں جی اور پھر کہنے لگا میں جلسے پہ آیا ہوں کہنے لگا مجھے دل میں بڑا ہوا کہ یار اتنا پیدل کر کے آیا کہتے لیکن جو اگلے حرکت اس نے کی نا وہ تو کہتے مجھے تو بالکل ماری گئی کہ یہ سوائے محبت کے یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی کہتے میں حیران اس نے جیب میں سے ایک پرانے زمانے میں وہ مائیاں بڑھیاں بڈھے وہ چھوٹے سے کپڑے میں لے کے نا پیسے باندھ لیتے تھے پوٹلی سی بنا لیتے تھے جی کہتے اس نے اپنی جیب میں سے وہ پوٹلی نکالی اس میں مجھے پیسے نکال کے دیے میں نے کہا یہ کیا ہے کہنے کہ یہ جلسے سلانے کا چندہ ہے اچھا کہتا ہے میں آنکھوں میں آنسو میں ان کو دیکھوں سوچوں کہ یہ بیچارہ ننگے پاؤں اتنی دور سے پیدل چل کے آ رہا ہے اور یہ پیسے اپنی کسی ضرورت پہ لگا لیتا کو بس لے لیتا کرائے پہ آ جاتا کچھ کر لیتا اور یہ دیکھو سارے کو چھوڑ چھاڑ کے تو یہ جلسے پر پیدل آیا ہے اور یہ پیسے جو ہیں یہ خدا کے راستے میں دے رہا ہے کہ یہ جلسے کے لیے آپ میری طرف سے لے لیں مہمان آئے ہوئے ہیں اور سارا اب ہماری جماعت میں جو چندے ہم دیتے ہیں اس میں مختلف چندے ہیں ایک چند جلسہ سلانا بھی ہے ہر جی۔ ملک میں جیسا ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہر ملک میں جلسہ ہوتا ہے اور اس میں ایک مد ہے جس میں ہم سارے چندہ دیتے ہیں اور وہ سب جب اکٹھا ہوتا ہے تو سال کے اند میں ہم جلسہ کر کے لوگوں کے رہائش کا کھانے پینے کا اور سارا بندوبست کرتے ہیں اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں جو جلسے ہوتے ہیں اس میں آپ ڈھول ڈمکا یو نو اپنے ذرافت طبع کو لے کے جاتے ہیں اور پھر جو آپ کا کوئی میوزک ہو رہا ہے کہیں کھانے وانے ہو رہے ہیں جی۔ سارا کچھ ہوتا ہے اور ادھر یہ غریب لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو چھوڑ کے اور جلسے پہ آپ کرتے کیا ہو آپ بھی آپ جلسے پہ تھے میں بھی جی۔ تھا کیا کرتے ہیں جلسے پہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تقریروں پر تقریروں پر تقریریں کوئی ایک موضوع پہ کوئی دوسری موضوع پہ تیسرے موضوع پہ جی تو کہنے لگے میں وہ میرے دل سے اترتا نہیں وہ بندہ کیا جی۔ اتنی غربت میں وہ شریف آدمی اتنے گھنٹے پیدل سفر کر کے آیا ہو ننگے پاؤں برال اور چندہ نکال کے مجھے جلسے کے لیے دے رہے ہو تو یہ جب تک اب دیکھیں وہ لوگ پیدائشی احمدی شاید نہیں ہوں گے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو انڈیا میں کو بیٹھا ہے اس کا پیغام پہنچا مان لیا اور پھر کتنا اخلاص ہے کتنی محبت ہے جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سنائی پھر اگر اجازت ہے تو ایک سانس میں میں مبارک نذیر صاحب کو بھی سنا جی ضرور پلیز اور یہ میں نے اسے ایک ایک دفعہ پہلے بھی سنا کہ بہت سے لوگوں کے لیے نیا تھا جی اور وہ یہ تھا کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح غالباً سیر ان کی بات کر رہے تھے کہ ایک خلیفت المسیح سالس جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے وہ جب بزر پہ گئے تو وہ شخص ملنے آئے تو نابینا تھا اب وہ دیکھ تو سکتا نہیں تھا جی وہ کہنے لگا کہ مجھے نا حضور کو درخواست کریں کہ میں نے نا حض صاحب کے چہرے کو ٹچ کرنا ہاتھوں سے جس طرح ہوتا ہے نا تو جی۔ ٹولتے ہیں کیونکہ میں دیکھ تو سکتا نہیں ہوں اب مبارک صاحب کہتے ہیں میں جھجکوں جی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہ یہ نابینا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں میری بڑی خواہش ہے کہ میں حضور کو ہاتھوں سے آپ حضور کا چہرہ ٹچ کر کے تو میں فیل کروں کہتے ہیں حضور فور فور کھڑے ہو گئے ایک سپاہی کی طرح اور کہہ لیں گے آ جے اس کو کہا گیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے تھوڑی دیر تک نا حضور کے چہرے پہ حضور کے ناک پہ گالوں پہ کان پہ داڑھی پہ ہاتھوں کو دیکھ کے تو اس کے بعد وہ کہنے لگا میری تسلی جی تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں خوشی ہوئی کہ ایک شخص نے کبھی کوئی کون ٹچ کرتا ہے خلیفہ کے چہرے کو ہے جی اس کی برکتیں کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد وہ کہیں مجھے ملا پھر دوبارہ جی میں نے کہا یار تو تم نے وہ چہرہ تو ٹچ کر لیا تھا وہ بزرگوں کا تو کچھ بتاؤ بھی کہتا ہے انہوں نے جو نقشہ کھینچا جی صاحب کے چہرے کا اور حضور کے ہاتھوں کا حضور کے فیچر کا کہنے لگے میں نے دل میں کہا مبارک احمد آنکھوں والے جو نہیں دیکھ سکے کوئی کتاب نے دیکھ لی اچھا تو یہ جلسے کی باتیں کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مبارک نذیر صاحب خلیل بشر صاحب اظہر نیف صاحب اور شاہد محمود کالم صاحب ناروے کے مبلغ انچارج جی۔ اور نائب امیر جی. یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کی مزیدار باتیں سنائی میرا دل پتہ کیا چاہتا ہے جی آپ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے وہ جو کمال کیا نا مسجد کا وہاں پر ناروے کا جی اس کی کو ہمیں باتیں سنائیں جی ہارٹ وارمنگ اسٹوریز یہ کس طرح ہو سکتا ہے یار میں کیلگری کو سوچتا ہوں کیلگری میں جی مسجد بنانی تھی شاید صاحب آگے ہے جی تعارف تو میں نے کرائی کچھ آپ کرا دیں جی جی سامعین کرام طرح ابھی مرزا محمد افضل صاحب نے آپ سے تعارف کروایا کہ جلسہ سالانہ کینیڈا کا چل رہا ہے آج کل اور آج اس کا دوسرا دن اختتام پذیر ہوا کل اس کا آخری دن ہے اسی پروگرام کے حوالے سے آپ تمام سامعین کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ جلسے کے اس کل کے پروگرام جو کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ڈھائی تین گھنٹے کا ہی پروگرام ہے گیارہ بجے صبح شروع ہوگا انٹرنیشنل سینٹر مسی ساگا میں آپ وہاں پہنچیں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لائیں پروگرام دیکھیں کھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس کے بعد پھر جلسہ یہ دعا کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا اگر آپ کسی حوالے سے جلسے پہ نہ آ سکیں تو Jalsa Salana dot C A website کے اوپر آپ ٹیون ان ہو کے اس کی لائیو اسٹریمنگ کو وہ تمام نظارے جو ابھی مرزا محمد افضل صاحب نے بتائے ہیں اس کی ایک جھلک کم از کم آپ اپنے کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ یا سیل فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ابھی مرزا محمد افضل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تین چار بہت بزرگ ہستیوں کے کچھ جلسے کے حوالے سے یادیں آپ کے ساتھ شیئر کیں انہی میں سے ایک دوست ہمارے ساتھ اس ٹائم یہاں موجود ہیں شاہد محمود کاہلوں صاحب آپ تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ناروے میں آج کل یہاں بطور مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں جلسے میں ہم آپ کو بھی پروگرام میں شاہد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی خوشی ہے مجھے یہاں پر جلسے پہ آنے کی جی حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں اور واقعتاً یہ چونکہ سامعین ہیں سننے والے ہو سکتا ہے ان میں سے بعض نے ٹی وی پر ہمارا جلسہ نہ دیکھا ہو جی عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے دنیاوی ایک میلہ ہوتا ہے کسی پیر کا عرس ہوتا ہے وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ڈھول ڈھمکے بھی ہوتے ہیں کئی کچھ ہوا کرتا ہے لیکن جو اس زمانے کا امام آیا وہ اس لیے نہیں آیا تھا اس نے بالکل آ کر طرز ہی بدل دی اور روحانی طور پر زندہ کرنے کے لیے ان جلسوں کا آغاز فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی تائید سے شروع کیے گئے ہیں اور اس کا ایک مقصد علائے کلمہ اسلام بھی ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے اور وہ آج میں سوچ رہا تھا کہ پچہتر احباب سے شروع ہونے والا یہ یہ جلسہ ہوا یہ ہے کہ جب پچہتر احباب سے یہ شروع ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد بٹالوی صاحب میدان میں نکلے اور بٹالوی صاحب نے کفر کے فتوے لینے شروع کر دیے ہوا یہ کہ ایک طرف بٹالوی صاحب کفر کے فتوے لیتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مخالفت بڑھتی جو ساتھ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے جی لیکن اس سے اگلا جلسہ ہوتا ہے تو اس پر تین سو ستائیس حاضری ہو گئی اور حضرت علیہ السلم نے فرمایا کہ دیکھو بٹالوی کے فتوے لینے سے پہلے جو کفر کے فتوے لگے ہیں اس سے پہلے پچہتر تھے آج تین سو ستائیس ہیں اور آج اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھا جائے تو ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا کس طرح خدا تعالیٰ روز افزوں اپنے نشانات دکھا رہا ہے افضال نازل کر رہا ہے کہ <clears throat> چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی اتنی حاضری ہو جایا کرتی ہے جی۔ جلسے میں تو میں چونکہ ناروے سے ہوں ناروے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیس پینتیس سال ہو گئے ہمیں جلسہ سالانہ منعقد کرتے ہوئے اور ہر سال اس کی حاضری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی برکات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اس کے افضال بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر سال لوگ ایک ایمانی تازگی لے کر جاتے ہیں میں جلسے کے پروگرام پر بھی غور کر رہا تھا کہ جلسے کا پروگرام اگر دیکھا جائے تو وہ حمد سے پر ہے جی. نعت سے پر ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق تقاریر ہوتی ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کیسا تعلق تھا وہ پاک زندگی بیان کی جاتی ہے پھر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ٹاپک لیا گیا تھا اس جی. بارے میں پھر ملک سے جو لائلٹی ہے اس ملک کے ساتھ کینیڈا میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو کینیڈا کا لائل ہونا چاہیے اگر ناروے والے ہیں تو ناروے کے لائل ہونا چاہیے اس پہ بھی ایک بہت اچھی تقریر سننے کو ملی جی تو مکمل طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک پیکج ہے جس میں خدا تعالیٰ کی ہستی عبادات خدا تعالیٰ کے رسول سے محبت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت خلفاء کا مقام خلافت منہاج نبوا کی جو پیشگوئی خدا تعالیٰ نے دی تھی اس کے پورے ہونے کا بیان کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خلیفہ عطا کیا ہوا ہے جو ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا کام کر رہا ہے اور کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی ہے دیکھیں اصل میں تو خلافت تو ہمیں مل گئی لیکن اصل میں تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے جی کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ایسا وقت آنے والا ہے تم پر ہاں گھبرانا نہیں دیکھو تم پر اس وقت تمہیں خدا تعالیٰ اس نعمت سے بھی نوازے گا کہ خلافت علام الحاجی نبوت قائم کرے گا جی اور اس کی برکات ہم ہر روز جی، دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ شاہد صاحب مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی۔ اس پروگرام میں آنے سے پہلے ساڑھے آٹھ سال کی ایک بچی نے آپ مجھے واقعہ سنایا جو اس نے آج آپ کی تقریر کے دوران سنا تھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر وہ واقعہ ہمارے سامنے ان کی خدمت میں بھی جی۔ پیش کرتے ہیں کچھ اپنی تقریر کا خلاصہ بھی بیان کریں کیونکہ ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ کی تقریر بہت اہم بھی تھی یہ بات یہ ہے کہ وہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ واقعہ خلیفۃ المسی اول رضی تعالیٰ عنہ کا ہے جی آپ نے بیان فرمایا کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کیونکہ جن کو نہیں معلوم ہمارے وہ سامعین جو احمدی نہیں ہیں خلیفۃ المسیح حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب جو انڈیا پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں سب سے اعلیٰ نامور فزیشین بھی تھے طبیب بھی تھے اور آپ کے نسخوں سے تو کہتے ہیں نا مردے زندہ ہوتے ہیں وہ والا حساب تھا تو کہتے ہیں کہ میں میری مشیرہ تھی تو اس کا ایک بچہ تھا بیٹا تھا تو وہ فوت ہو گیا اس نے مجھے کہا کہ بھائی اگر تم ہوتے تو میرا بچہ بچ جاتا کوئی دوائی شوائی دے دیتے جی اب خلیفۃ المسیول بڑے بواہت قسم کے آدمی تھے اور وہ تو شرک پسند نہیں کرتے تھے ان کو احساس ہوا کہ بہن نے شرک کر دیا جی انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کر تیرا ایک اور بیٹا ہوگا میری آنکھوں کے سامنے وہ اس سے حیضے سے مرے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر جو خدا تمہیں بیٹا دے گا وہ زندہ بچے گا اور صحت مند ہوگا جی اب حضور لکھتے ہیں کہ اس میں بعد اس کا دوسرا بیٹا ہوا اور واقعی اس کو اسی طرح ہی حیضہ ہو گیا اور میں اس کے پاس تھا بہن کے پاس اب اس کو پتہ تھا میں نے اس کو کیا کہا ہوا ہے تو مجھے کہنا کہ اچھا دوائی نہیں دینی تو دوائی کر دو کہ شاید اس کی جان بچ جائے تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا آپ تو اس کو جانے دیں اس کے ساتھ وہی ہوگا جو خدا نے کہا ہوا ہے اس کے بعد اللہ فضل کرے گا اور پھر خدا نے تیسرا بیٹا دیا اور وہ حضور نے لکھا کہ اب اب وہ زندہ ہے ہے ہے صحت مند اور کام کر رہا میں یہ سوچتا ہوں کہ یار خدا کی ہستی کی بات کر رہے تھے نا دعائیں کرتا ہے انسان تو اللہ جواب دیتا ہے اور اس کی باتیں پوری کرتا ہے اپنے جی۔ بندوں کی کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ مرے گا اور پھر ایک اور بچہ پیدا ہوگا اور وہ بھی بیٹا ہوگا اور جو مرے گا میری آنکھوں کے سامنے مرے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا ایک وہ فزیشین کہہ رہا ہے جو مردے زندہ کرتا ہے اس لحاظ سے جی میٹافوریکلی اسپیکنگ تو اس واقعے سے ایک تو خلیفۃ کے اپنے وجود کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کا خدا سے کیسا تعلق تھا اور دوسرا جو عموماً بہن بھائی اس سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان جان مارتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو بتایا گیا اس میں ایک لمحہ کے لیے وہ تو وہ نہیں کیا تعمل نہیں کیا اور یہ نہیں کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں نہیں دعا بھی نہیں اس کو جانے دو اب جو پھر اگلا آیا اور وہی بیٹا اب یہ میں سوچ رہا تھا تو مجھے ان کی بات سے بات یاد آئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے آپ کا حافظ ناصر ہو آپ کے بارے میں جرمنی میں ایک جلسہ ہوا غالباً دو سو پندرہ کی بات ہے یا دو سو سولہ کی تو یہ ٹی وی والے لوگ آتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں سارا کچھ ایک ٹی وی کی تھی وہ ریپرزینٹیو نمائندہ تھی اور اس کو اس نے آئی اور اس نے جب دیکھا حضور کو تو اس نے کہا اب تو میں انٹرویو لینا لینے کے لیے نہیں آئی تھی انٹرویو کہ میں ویسے ہی جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ جب اس کو جب دیکھا اس نے کہا میں تو انٹرویو لینا خیر وہ انٹرویو ہوگا سارا کچھ اب وہ یہ بتاتی ہے یہ الفاظل میں ہمارے چھپا ہوا وہ کہتی ہے کہ میں پہلی بات تو میرا اس جلسے میں آنا ہی یہ ایک نشان ہے میرے لیے کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں نے آنا ہی نہیں تھا اور میں آ سکتی ہی نہیں تھی جہاں پر میں تھی لیکن سارے اہتمام ایسے ہوئے کہ مجھے اسے کا پتہ لگا میں نے کہا اچھا انٹرسٹنگ لگتا ہے اچھا میں جا تو سکتی نہیں پر چلو پھر اچانک پروگرام بنا اور اسی طرف کہ میرا آنا ہوا اور میں آ گئی اور پھر جب میں نے آ کے دیکھا کہ یہ تو معمولی شخص نہیں لگتا جی تو اسے تو بات کرنی چاہیے کہنے لگی میں پھر ون ٹو ون اس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ٹیبل کی اس طرف اور اس طرف جا کے بیٹھ گئی اور میں نے کہتی سوال شروع کیے کہتے میں نے جب سوال شروع کیے تو مجھے صرف اتنا ہوش ہے کہ میں نے آپ کے خلیفہ کی آنکھوں میں جب دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ وہ ایک سرنگ بن گئی ہے روشنی کی جی اور میں اس کے اندر سے گزر رہی ہوں اور اس کی دوسری طرف جب میں پہنچتی ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہاں خدا ہے وہ کہتی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ خلیفہ صاحب نے میرے سوالوں کے کیا جواب دیے مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو میں پہلے خدا پر ایمان تو رکھتی تھی اس دن اس شخص کی آنکھوں میں گھس کے تو خدا نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ میرا بندہ ہے اس کے ذریعے خدا کو ڈھونڈو کہنے کہ آج میرا ایمان خدا کی ذات کے اوپر اتنا پختہ ہو گیا ہے میرے سارے ڈاؤٹس ختم ہو گئے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو جو احمدی نعمن کہتا ہوں یار آپ کر رہے ہیں اختلاف کوئی بات نہیں ہے آپ کو حق ہے ایک دفعہ آ کے اس کو ملنے جی جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے موجودہ اصحاب کے بارے میں اتنے واقعات ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے میں تو بہت سے واقعات سنا نہیں سکا نا آپ نے موقع دے دیے تو جی۔ شیئر کر لیتے ہیں ایک خاتون یہاں سے لنڈن گئی جن کی دو بیٹیاں تھیں اور وہ کہنے لگی کہ میں اشاق بس گئی تو میں نے کہا حضور دو بیٹیاں دعا کرنے کے نکلنا بیٹا دے دے کہتے ہیں ضرور مجھے مسکا کر ایک کیوں دو کیوں دو کیوں نہیں جی کوئی جادوگر مجھے کر کے تو دکھائی یہ یہ جو سارے سائیکک پھرتے پھرتے ہیں آپ کو دوسری دنیا کا حال بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں رشتے دار آ گئے اور آپ کا فلاں رشتے دار آ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں گے غلط ہوں گے مجھے پتہ نہیں میں کہتا ہوں کوئی بندہ یہ کر کے دکھائے مجھے اور یہ خلفہ کہتے کیا ہے کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل ہیں وہ بتاتا ہے خلیفۃ المشراب سے کسی پوچھتا کہ حضور آپ یہ جو ایک نام دے دیتے ہیں بعض اوقات جی۔ بچے کا اور دوسرا نام ہی نہیں دیتے بس صاحب کہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ کسی بچے نے موجودہ صاحب سے کلاس میں سوال کیا کہ حضور آپ خطبہ کیسے تیار کرتے ہیں جی جمعہ کا حضور نے کیا جواب دیا کہ جو خدا کہتا ہے مجھ سے پرائیویٹ سیکٹری صاحب نے یہ شیئر کیا ہمارے جو خلیفہ رابع کے زمانے میں بھی تھے اور بھی ہیں میں نے وہ جب بھی آتے ہیں نا یہاں تو میں ان کو سائڈ پہ لے کے کہتے ہیں یار کو واقعہ سنا جو پبلک میں شائع نہ ہوا ہو تو بڑے عرصے کرتے عرصہ کرتے ہیں تو پچھلی دفعہ جب آئے تو میں نے کہا خلیفہ رابع کا کو واقعہ سنائے جو آپ نے کسی کو نہ سنایا ہو <laughs> کہنے لگے سناتا ہوں کہنے لگے میں حضور کے ساتھ اکثر سوال و جواب کی محفل میں جاتا تھا تو حضور سوال جواب دیتے تھے ہم واپس آ جاتے تھے کہتے ہیں میں نے نا ایک دو دفعہ نوٹس کیا کہ جب حضور مشکل سوالوں میں گھستے تھے نا لوگوں کی طرف سے بس سائنس کے بارے میں یہ ہونے پر صاحب کا چہرہ نا بالکل گلو تھا گلو کرتا تھا چمکتا تھا اور پھر وہ جواب ہوتے تھے کہ بندہ حیران ہو گیا کتوں لین دیر پہ کہتے ایک دن نا میں صاحب <laughs> کے ساتھ مجھے موقع مل گیا واپسی پہ تو میں نے کہا حضور ایک کرنی ہے انہوں ہے بتاؤ میں کہا حضور یہ آج بھی میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بسا اوقات جب کوئی ایسی فیلڈ ہوتی ہے جو عام نہیں آپ جب جواب دینا شروع کرتے ہیں تو میں آپ کے چہرے پہ گلو دیکھتا ہوں ایک روشنی دیکھتا ہوں اور اس وقت تک ہوتی جب تک ختم نہیں ہوتی محفل یہ تو کیا ہے تو کہنے کہنے ضرور مسکرائے کہ ہاں خدا تعالیٰ سکھاتا ہے ایسے وقت میں جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے خدا کہتا ہے میری طرف ایک جھوٹ باندھو نا جی جی بولا تکوا لایا نا بعض جی۔ اللہ قابل قرآن کہتے ہیں بعض ساری نہیں جی، کوئی ایک بھی جی۔ دانے ہاتھ سے بھیانے اور اشارہ کاٹ دوں گا اور یہ خلیفہ اٹھتے بیٹھتے رات دن صبح کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایسے کر دیا اللہ یہ کر دیتا اللہ نے وہ کر دیا یہ ہو گیا تو ہم ان جلسوں سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ فرمایا کہ یہ جلسہ عام معمولی انسانی جلسہ انسانی جلسوں میں اس میں کیا فرق ہے حالانکہ اہتمام تو آپ بھی وہی کرتے ہیں جی کہ آپ کے جلسے ہوتے ہیں آپ جگہ رینٹ کرتے ہیں یا آپ کی اپنی جگہ ہے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں تو انسانی جلسوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کیا آپ کو جگہ رنٹ کرتے ہیں آپ مقررین بلا لیتے ہیں سر اس جلسے میں میں سمجھتا ہوں ہے کہ معمولی انسانی جلسوں کی طرح مراد یہ تھی کہ عام معمولی جلسے تو ہوتے ہیں نا کسی خاص پہلو کو یہ تو خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے جلسے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس میں اتنی دعائیں کی جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے میں آخری بات سنا کے پھر شاید صاحب کو زحمت دیتا ہوں یہاں پر ایک دوست برمٹن کے میں نام ان کا چونکہ اجازت نہیں میں لیتا نہیں ہوں اجازت ہوگی تو کبھی لوں گا وہ مجھے مجھے بتانے لگے کہ ایک تقریباً ایک سال ڈیڑھ ہو گیا اور جاب نہیں مل رہی تھی جی تو جلسے کے عین دو دن پہلے انٹرویو ہوا اور مجھے اس نے کہا کہ آپ شروع کر دو کل کیا میں کیا یہ جلسہ کل شروع ہو جائے مجھے کہتے کام شروع کر دو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں کل نہیں شروع کر سکتا وہ بڑا حیران ہو لگا تو اتنے رونا پٹنا ڈالا ہوا تھا کہ مجھے ڈیڑھ سال جاب نہیں ہے اور اب میں جاب لیتا ہوں اور تم کہتے ہو میں نے کل کام نہیں شروع کرنا لوگ تو جمپ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں بھی شروع کر دیتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میرا ایک جماعت سے تعلق ہے دینی ہمارا جلسہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ روحانی جلسہ ہے تو میں یہ مس نہیں کر سکتا کہتے جاب کہتے پھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا تو کہتا مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ جاؤ پھر میں بھی سوچ کے بتاؤں گا رکھتا ہوں جی وہ کہتا اس کے بعد اس کی مجھے کال آئی اور مجھے کہتا یار مجھے نا تمہاری بیاز آپ بہت پسند آئی ہے کہ جو خدا سے اتنی وفاداری کرتا ہے وہ بندوں سے بے وفائی نہیں کرے گا نے کہا جاب آپ جاب تمہارا ہے جلسے کے بعد آ جانا کب آؤ گے بہت اچھی بات یہ آپ کہہ سکتے ہیں کو انسیڈنس جی میں کہتا ہوں یہ اللہ کی پلاننگ ہے جو وہ آپ کو اور مجھے بتاتا ہے کہ میں ہوں اور جن بزرگوں نے جلسے شروع کیے ہوئے ہیں نا جو دعائیں انہوں نے جلسے میں شامل ہونے والوں کی ہیں یہ ان کی قبولیت کے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں depending on the level of your faith بالکل بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب اور شاہد محمود کاہلوں صاحب جو کہ ناروے سے تشریف لائے ہیں موجود ہیں پروگرام آج کا ہمارا جلسہ سالانہ اسپیشل کے حوالے سے ہے اگر آپ جلسے کے حوالے سے کوئی سوالات پوچھنا <coughs> چاہیں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کی تمام telephone lines open four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین one eight five five four one zero six five two two پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A پہ آپ ای میل بھیج سکتے ہیں سامع اکرام ابھی مرزا محمد افضل صاحب نے پروگرام کے آغاز میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بتائی کہ حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام نے جلسہ سالانہ کے شاملین کے لیے جو دعائیں آج سے کوئی تقریباً سوا سو سال پہلے کیں اس میں سے کچھ لائنیں خاکسار آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہے آپ اپنے اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں فرماتے ہیں ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ذالمجد او العطا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے آمین سما آمین یہ دیکھیں نا کیا کمال ہے جی دل دھڑکتا ہے نا سن کے سوا سو سال پرانی بات کیسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اس جلسے میں خدا کی خاطر آئیں اور ان دعاؤں سے جھولیاں بھر کے نہ جائیں جی اور خدا تعالیٰ لوگوں کے حق میں یہ دعائیں قبول کرتا ہے مرادات کی جھولیاں واقعتاً بھری جاتی ہیں خدا تعالیٰ کے افضال اسی طرح نازل ہوتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ واقعتاً جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے قبول ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں اور ساری جماعت اس کے نظارے دیکھتی ہے جی ابھی خلافت کا تذکرہ ہو رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ چند مہینے پہلے ہمارا لنڈن میں جو پیس کانفرنس تھی اس پہ ناروے سے ایک نارویجن عیسائی دوست شامل ہوئے جی اس کے بعد حضرت خلیفت المسیح کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی تھی ملاقات تھی چنانچہ اس ملاقات میں حضور سے ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایسی لہریں تھیں جو جیسے شعائیں ہوتی ہیں نا نور کی وہ کہتے ہیں ایسے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں جو میرے دل پہ اثر کر رہی تھیں اس نے اس کو ڈسکرائب بھی اس طرح کیا ہے اپنی ملاقات کو خلیفۃ المسیح کے ساتھ جی۔ کہ جب میری خلیفۃ المسیح سے ملاقات ہوئی ہے تو ان کی باتیں جو ہیں وہ نور کی لہروں کی طرح میرے اندر سرائط کر گئیں جی۔ پھر اس کے بعد خلافت کا تذکرہ ہو رہا تھا اور مسجد بیت النصر جو ناروے میں ہماری مسجد ہے اس کا تذکرہ ہوا یہ زیاد ایمان کے لیے اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کو مانتے ہیں ہم ناروے میں کوئی بہت بڑا بڑی جماعت نہیں ہے تعداد جماعت کی لیکن جو مسجد بنی ہے وہ اس پر تقریباً ایک سو چار ملین کرونر خرچ آیا ہے جی اور تقریباً یہ بیس ملین آپ کے جو کینیڈین ڈالر ہیں اس کے قریب رقم بنتی ہوگی اب ہوا یہ کہ شروع میں محترم امیر صاحب اور خاکسار نے دورے کرنے شروع کیے احباب کو اس طرف توجہ دلانی شروع کی کہ خدا کی راہ میں خرچ کریں جی لیکن اس کا اتنا اثر نہیں تھا ہم جب دورہ کرتے تھے ہم کہتے تھے کسی کو قربانی کے لیے تو کوئی دس ہزار کرونر کا وعدہ کرتا تھا کوئی بیس ہزار کا کر لیتا تھا کوئی بہت چھلانگ لگاتا تو پچیس ہزار کا کر لیتا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے دورہ کیا دو ہزار پانچ میں اور مسجد کی تحریک فرمائی جی اس کا خدا تعالیٰ نے ایسا اثر ڈالا کہ جیسے فرشتے نازل ہوتے ہیں نا آسمان سے اس طرح ہم نے وہ فرشتے نازل ہوتے دیکھے ہوا یہ کہ حضور کے خطبے کے فوراً بعد ایک شخص ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ میں اپنا پورا گھر جماعت کو پیش کر دیتا ہوں جماعت اس کو بیچ دے اور مسجد بنا لے پھر حضرت خلیف مسیح خامس نے فرمایا کہ ہر کمانے والا آپ میں سے ایک ایک لاکھ کرونر ادا کرے جی اور یہ اب رقم بہت بڑی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بیس ہزار یا پچیس ہزار دیتا اس جماعت میں تو ہم سمجھتے کہ اس نے بہت بڑی قربانی کی ہے اور پچیس ہزار کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تین ہزار ڈالر جی۔ کینیڈین ڈالر لیکن ہوتا یہ ہے کہ خلیفت المسیح کا یہ فرمانا اور تمام جماعت کا اس پہ لبیک کہنا اور فرشتوں کے ساتھ ان کی اس قدر مدد ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان برکتوں کے ساتھ ان کے گھر بھر دیا ہے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ناروے کی جماعت کو امیر کر دیا ہر گھر کو ہر فیملی کو انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ ایک ایک لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ بھی دیے لیکن اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اموال میں ان کی اولادوں میں ان کے گھروں میں اس قدر برکت پڑی ہے کہ تمام کی تمام ناروے کی جماعت ایک طرف مسجد کا بن جانا معاوضہ سمجھتی ہے اور دوسری طرف اپنے اموال میں جو برکت پڑی ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کے گھروں میں اور اولادوں میں برکت پڑی ہے اس کو بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اسی حوالے سے کینیڈا میں بھی آج کل ایک نیشنل ماسک فنڈ قائم ہے جو کہ تقریباً تین سال میں اٹھائیس انتیس ملین ڈالر جس نے اکٹھے کرنے ہیں مرزا افضل صاحب کی طرف آتے ہیں یہ اس فنڈ کے لیے خاص طور پہ کام کرتے رہے اور آج ان سے وہی سوال پوچھیں گے جو کچھ دیر پہلے انہوں نے مبارک نذیر صاحب وغیرہ سے پوچھا تھا کہ ہمیں کچھ ایسا واقعہ بتائیں جو آپ نے اب تک کہیں نہ سنایا ہو تو ہمارے سامنے کی خدمت میں بتائیں کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں میں گئے ہیں شاید سینکڑوں گھروں میں گئے ہیں میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوا جی اس لیے نیا ہوگا آپ کے لیے ساروں جی۔ کے لیے یہ جو ہم جب دورے کرتے ہیں نا شاید سب کو بھی یہ تجربہ ہوگا میرا بھی ہے کہ بسا اوقات نا ہم اندازے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ اس کا گھر اچھا ہے جاب اچھا ہے تو یہ اچھا چندہ دے گا اور وہ بڑا ڈس اپوائنٹ کرتا ہے بعض اوقات بندہ پنجابی میں کہتے ہیں کھوپے دا پیڑا <laughs> جی۔ اور بعض اوقات ہم بدزنی کر جاتے ہیں کہ نہیں کہ دینا ہے انڈر اسٹیمیٹ انڈر اسٹیمیٹ کر میں بھی انڈر اسٹیمیٹ کر کے بڑا پھر استغفار کیا کیلگری گئے تو میں نے اعلان کیا کہ ایک ملین ڈالر لینا ہے آپ لوگوں سے ہم چھوٹی چلانگی نہ مارتے جی۔ اب کیلگری کی مسجد نے ہمیں نا ڈیئرنگ کر دی ہے ہم ہزاروں کی بات نہیں کرتے میں جب جب میں کہا جی میرے سے میرے ہزار دو ہزار کی بات نہ کریں میں نے کہا جی ملین ڈالر لینا ہے آپ سے صدروں سے ملے سارے بیٹھے الحمد للہ بات ہوئی ایک نوجوان وہ بار بار ناصر بٹ صاحب مربی تھے ان کو کہے کہ مربی صاحب کو میرے گھر لے کے میں نے بھی چندہ دینا تو حالت اس کی ماٹھی تھی تو مبارک ناصر بٹ صاحب بھی نا تھوڑا جھجھ گئے تو ٹائم کیوں تھوڑا تھا میرے پاس تو میں نے بہت سے گھر پھرنے تھے تو اگین وہی بدزنی تھی کہ بڑے گھروں میں پھر لیں تو زیادہ پیسے مل جائیں گے تو میں نے سب پوچھا میں نے کہا یہ بڑے محبت سے بلا رہا ہے نوجوان کون ہے کرنا رہا صاحب یہ اس کا یہ سبسڈائز گھروں میں کہیں اس کا گھر ہے اور اس کی بیوی بھی نئی آمدی ہے جی۔ اور جاب بھی اس کا ایسے ایک چھوٹے سے کمرے میں اس نے اپنے ایک پریس پرنٹنگ وہ مشین سی لگائی ہوئی ہے تو بس گزارا کر رہا ہوں میں کہا پھر تو ضرور جانا ہے امین میں کہا یار اتنی محبت سے بلا رہے کیا ہے دو سو ڈالر دے دے گا تو کافی ہے نا تو میں حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کہا یار پانچ سو ڈالر دے دینا تو بڑی بات ہے جی۔ تو بٹ صاحب کو میں نے کہا یار اس کو کہیں کہ ہم نے آنا ہے تو ہم یہ چار پانچ بڑے بڑے گھر گھر کے نا I always blame myself تو ہم نے کہا پھر چلیں گے انہوں نے کہا جو آپ رات بارہ بجے بھی آ جائیں نو پرابلم آپ میری طرف آئیں ضرور ہم نے کہا جی ہم دس بج جائیں گے آپ کی طرف آتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آ جائیں ہم گئے واقعی وہ ایک جو جس علاقے میں رہ رہا تھا ایسے ماٹھے سے مکان تھے تو ہم گئے تو جو صوفہ تھا جو ٹیبل تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ واقعی دو سو ڈالر دینے والا ہی کھانا میں پکا یقین ہو گیا کہ ہوں تو دو سو ملن گے جی لیکن یہ تھا کہ چلو یار ہم آگے ہیں تو تعلیف قلب ہو جائے گی ذرا خاص طور پہ بیوی اس کی نو مبایا تھی بچے بھی تھے دو تو ہم بیٹھے اس نے چائے وائے پکوڑے وکوڑے رکھے ہم نے کھا لیے اب میں وہ ہاتھ معلوم کہ اچھا پھر اجازت دیں جی طریقہ ہے تو میں ہم ہماری اسٹیٹ فارم میں نے کہا اچھا یار پیسے دینے نہیں تھے اچھی چلیے پھر کہتے اچھا تو پھر اس نے بیوی کو اشارہ کیا بیوی گئی تو وہ نا کیش لے آئی اور کیش میں چھ ہزار ڈالر ماشاء اللہ اور جب اس نے مجھے کیش دیا نا تو میں کبھی کیش کو دیکھوں کبھی اس کو دیکھوں کبھی بٹ صاحب کو دیکھوں کہ یہ کیا ہو گیا میں بٹ صاحب کو میں سر گر میں تو کہنے لگی یہ دو بچوں کی طرف سے ہزار ہزار اور چار ہزار میری طرف سے چھ ہزار ہو گئی تو میں نا بہت دل خوش ہوا جی بڑا استغار کیا اپنے آپ کو ملامت بھی کیا میں کہ اللہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں یہ حرکت نہیں <laughs> جی میری کیا مجال ہے میری حیثیت کیا ہے کہ میں کسی کے بارے میں ججمنٹل بات کروں بڑا کیا ابھی میں یہ کر رہا تھا میں نے کہا اچھا پھر دعا کر لیں <laughs> اجازت دیں کہتے جی یہ وہ اس نے دیا ہے نا اچھا <laughs> میں پھر تھوڑا سا جھٹکا لگا میں نے کہا اچھا تو گیا اور میں آج بھی بات کرتا ہوں تو میرے میرے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں فورٹی فور تھاؤزینڈ ڈالر کا چیک سرٹیفائڈ چیک میں میں دیکھ میں نے کہا تم سے غلطی ہو گئی چار ہزار کا ہوگا ایسا کہنے کا روی صاحب آپ یہ لے لیں اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں جی۔ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر سے کیا فیلنگ ہے کہ میرے گھر میں آج مرکزی نمائندہ ہے اور میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی کہ یار چیز چکھ ماری زندگی میں میں پھر بیٹھ گیا میں کہا اچھا ہوں میں نے ذرا کہانی سنا ہوگا پیچھے کہانی کی ہے جی۔ پچاس ہزار ہو گیا میں نے کہا یہ پچاس ہزار تم نے دے دی اور سارا کیش یہ بھی نہیں کہ جو چیک لکھ دیے ہوں گے جو باؤنس ہو یا نہ ہو سرٹیفائڈ چیک یار بینک کیش ہی ہے کیش میں نے کہا مجھے بتاؤ میں نے کہا مبی صاحب یہ میری بیوی جو ہے یہ نو مبایا ہے دو اس کو تین سال ہوئے شاید چار سال ہوئے اور میں غریب آدمی ہوں محنتی ہوں ایک چھوٹا سا پریس لگایا ہوا ہے تو اس سے جو بچتا ہے تو یہ جو پیسے بچے تھے نا یہ ہم نے رکھے ہوئے تھے کہ ہم مستقبل قریب میں کچھ دوبارہ انویسٹ کر کے تو تھوڑی بڑی مشین لے لوں گا یا بڑی جگہ لے لوں گا اور باقی کسی چھوٹے موٹے اپارٹمنٹ میں یا کانڈومینیم میں انویسٹ کر کے تو وہاں چلے جائیں گے تو کہتے ہیں میں اکثر بیوی کو کہا کرتا تھا کہ یار دیکھ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں جماعت کی خدمت کروں جی پیسہ بھی نہیں کہ میں جماعت کی خدمت کر سکوں بڑا دل میں الجھن سی ہوتی ہے کہ میں بھی کچھ کر سکوں تو میرا دل ہے کہ بڑا کام کروں جماعت کے لیے تو مجھے کہتی ہے کہ چل ٹھیک ہے پھر جو بڑا ہوگا تو پھر کر لینا کہتے جمعے پہ آپ نے خطبہ دیا اور آپ کو پتہ ہے میں خطبے اور جب مالی قربانی کرتے تو میں جو خدا توفیق دیتا ہے میں دلوں کو ہلانے کی کوشش کرتا ہوں جگانے کی کوشش کرتا ہوں تو کہنے لگا آپ جب خطبہ دے کے ہٹے تو آپ کو میں آپ کے پاس سے گزرا تو کسی نے آپ کو آ کے کوئی خاتون بلا رہی ہے میں کھڑا ہو گیا تو اس نے آپ کو اتنے بڑے بڑے کڑے دیے سونے کے اور ساتھ پیغام یہ دے کہ مربی صاحب اس وقت میرے پاس یہی ہیں میں ابھی پاکستان سے ہی بنا کے ہی لائی ہوں تو اب آپ یہ لے لیں باقی پھر بعد میں کہتے مجھے بعد میں پتہ لگا وہ وہ کڑے بھی دس ہزار ڈالر کے تھے جی تو میں نا واپسی پہ میں نے بیوی کو کہا کہ یار مربی صاحب آئے ہیں خدا کے گھر کے لیے تو میں نا بعض کا اللہ تعالیٰ منہ سے کچھ فکریں نکال دیتا ہے اس کی مہربانی ہوتی ہے تو میں نے اس کے کہہ دیا میں نے کہا کہ خدا کا گھر نہ ہو ہمارے گھر ہوں اچھا نہیں لگتا اس کو یہ بات نہ میرا خیال ہے کلک کر گئی اندر تو راستے میں اپنی بیوی کہتا ہے کہ یار تم نے سنا خود کرنے کی ہاں میں بڑی موو ہوئی ہوں سوچ رہی ہوں کیا کریں تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں پچیس ہزار ڈالر دے دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے ڈر ڈر کے کہا کہ کہیں خواتین ہوتی ہیں نا کہ اتنا بہت پیسہ کیا دینا ہے پانچ ہزار دے دو دو ہزار تو میں ڈر ڈر کے نا تو میں نے کہا پچیس ہزار اگر دے دیں مسجد کی تو کیسا ہے تو مجھے کہتی ہے تم تو کہتے میں نے بہت بڑا کام کرنا ہے کوئی جماعت کے لیے <laughs> تو پچیس کیوں پچاس کیوں نہیں دیتے سارے کے سارے دے دو جو ہیں پڑے ہوئے کہتا ہے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا میں نے کہا یار ایک نو مبایا ہو کے میرے سے ایمان میں آگے بڑھ گئی جی کہتا ہے میں آپ کو دل کی کیفیت بتا نہیں سکتا کہ جو دل کی کیفیت تھی تو میں نے اسی وقت بٹ صاحب کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا رہا ہے میں صرف بار بار کہتا کہ آپ آئیں اور یہ مجھے جھنڈی دکھا رہے تھے کہ بزی ہے بزی بزی تو کہتا ہے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سارا پیسہ میں نے جو بھی تھا اس میرے پاس اب کچھ پیسہ نہیں ہے سیونگ میں جی میری خواہش یہ کہ آپ اس کو قبول کر کے دعا کریں میرے لیے جب پھر ایسی جب دعا ہوتی ہے نا روح کی گہرائی سے ہوتی ہے میں پھر ساری رات سویا نہیں ایک تو اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ یار کیا میرے سے ہو گیا why did I do that بڑی استغفار کی اللہ سے معافی مانگی کیونکہ مجھے تھا کہ اللہ ناراض ہو کہ میرا اگلا اسٹیپ اس سے بھی برا نہ ہو خالی ہاتھ نہ چلا جاؤ آیا تو خدا کی خاطر ہوں تو انسان کی اپنی غلطیاں اس میں سے اڑے آ جاتی ہیں تو بہت دعا کی اس کے لیے پھر رات میں اٹھا اس کے لیے میں نے دعا کی اب جو اگلا پارٹ ہے نا جی وہ دلچسپ ہے یہ تو تھی نا کہانی کا پس منظر اب میں آ گیا اور بڑا دل میں کہ یار میں نہ لگتا تھا جیسے زیادتی کر رہا ہوں بعض زیادہ ہی مروڑ دیتی بڑی دعا کی میں میں کہا اللہ میں نشان دکھا میں کہا میرا سال دو سال نہیں انتظار کرنا میں جلدی نشان دکھا کوئی لاٹیاں کرتا ہے نا اللہ میں سے میں چھ مہینے بعد کال کی اس کو جی میں نے کہا سنا سونے کیا حال چال اس کی بیوی نے میں کہا بیٹا کیا حال ہے ختیجہ کہہ سب کب آ رہے ہو میں کہ کیوں ہم نے اور پیسے دینے ہیں تو میں کہا میں تو تم سارے لے گئے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے کہنا کہ میرے میاں سے بات کریں اس نے اٹھایا کہ صاحب آ جائیں میں کیا پہلے مجھے یہ بتاؤ نا آ جائیں کیوں آ جائیں خیر ہے کہتا ہے آپ گئے ہو نا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی سوراخ کھول دیے ہیں گھروں مکانوں کے اور آسمان کے ہمارے لیے کہتا ہے مجھے اتنا بزنس ملا اس کے بعد کہ میں اس کو بھی بیوی کو بھی ساتھ لگا لے مجھ سے پورا نہیں ہوتا تھا سنبھلتا نہیں تھا اس نے بھی کام کیا میں نے بھی کام کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے میری دکان بھی بڑی کر دی اور مکان کے لیے ڈاؤن پیمنٹ بھی دے دی ہے چھ مہینے کے اندر نہیں خدا زندہ بالکل کو مجھے بتائے تو صحیح کہ خدا نہیں زندہ میں اس کو پوچھوں کیا ہاں، کر کے دکھاؤ پھر ہمارا یہ کر کے دکھاؤ پھر تو یہ بات کر رہے ہیں نا خدا تعالیٰ خلافت کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں نا تو ایک ہوا چلا دیتا ہمارے لیے تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو مجھے ساری زندگی یاد رہے گا کہ ایک شخص نے اس کے علاوہ بھی ہیں کے بھی ہیں لیکن یہ جو واقعہ تھا نا اس نے تو مجھے بالکل نو مبایا یار دو تین سال ہوئے ہماری آمدی خواتین شاید اتنا زیادہ نہ کر سکے بعض اوقات جی لیکن اس نے تو اس کو بھی سرپرائز کر دیا نا کہتے تو اتنے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا اب کرو نا بڑا وقت آگے تو کرو پھر خدا تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ تھا زندہ خدا دینا اور جس طرح احمدیت میں زندہ خدا ہے جس احمدی کو وہ کہتے ہیں نا جس کو کاٹو وہی لال جس احمدی کے پاس آپ بیٹھ جائیں اس کے پاس خدا تعالیٰ کے وجود کی خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کی خدا کے اس کے ساتھ پیار کے سلوک کے واقعات جو ہیں اس کے پاس اپنے ہیں یقین بعض دفعہ ہم ربیان لوگ جو ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں ایسے لوگ سب جماعت والوں سے مل کے جب کسی بھی احمدی سے ملیں تو بظاہر بڑا ہی کمزور نظر آنے والا لیکن وہ اخلاص میں وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہم سے کئی گناہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے مجھے وہ صاحب کی بات سے یاد آیا دو واقعات یاد آئے جی ایک تو یہ کہ ہمارے بھی جیسے میں نے کہا کہ مسجد بہت بڑی تھی تو ہمارے امیر صاحب نے امریکہ کے اس وقت کے نائب امیر صاحب سے بات کی کہ جب ہماری مسجد کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کے پاس ایسا کوئی ہے جو کارپیٹ وغیرہ ڈلوا دے تو ہمیں بھی کارپیٹ ڈلوا دیں کیونکہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے دوسری طرف ایک لوکل جماعت کے صدر صاحب کی طرف سے فون انہیں کہیں کہ فلان صاحب سے بھی رابطہ کریں ان سے بھی ملنا ہے جی۔ کہ وہ کوئی ڈونیشن دیں لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ ٹائم نہیں دے رہے ٹائم نہیں دے رہے ایک دن میں محتا امیر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کہ اچانک ان کا فون آ گیا جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ٹائم نہیں دے رہے فون پہ وہ کہتے ہیں کہ امیر صاحب میں مسجد میں کارپیٹ ڈلوانا چاہتا ہوں امیر صاحب نے کہا تم نے مسجد دیکھی ہے <laughs> پہلا جواب ہی انہیں یہ تھا جی۔ تم نے مسجد دیکھی ہے کہتا جی میں نے دیکھی ہے اور پیمائش بھی کر لی ہے امیر صاحب نے کہا ہم نے ایسا ویسا نہیں ڈلوانا وہ جیسا بیت الفتوح لنڈن میں ہے اس طرح اچھی کوالٹی کا کہتا جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ڈلواؤں گا اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لڑکا نوجوان ہے بالکل نوجوان ہے اس سے پہلے جاب کرتا تھا خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص طور پہ جب مسجد بن رہی تھی ان سالوں میں اسے بزنس میں لے کے آئی اس نے بزنس کیا کارپیٹ ڈلوایا اور اس کے بعد پھر بزنس کو چھوڑ کے دوبارہ جاب میں چلا گیا ہے جی۔ تو گویا خدا تعالیٰ نے اس کو تیار ہی اس لیے کیا تھا کہ اس سے یہ کام لے جی پھر خلافت کا ذکر ہوا اور اس برکتوں کا حضرت خلیفت المسیح خامس جب دو ہزار پانچ میں دورہ کر کے واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ ہر کمانے والا ایک ایک لاکھ دے میں ایک نوجوان تھا میں اسے بچپن سے جانتا تھا اور میں بھی شاید بزنی کر بیٹھا یا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ اتنا دے گا میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے تم بتاؤ کیا کہتے ہو تم وعدہ لکھواؤ کہ کیا آگے سے جانتے ہو اس نے مجھے کیا جواب دیا جی. اس نے کہا مربی صاحب آپ کا سوال ویلڈ نہیں ہے میں اس کا منہ دیکھوں کہ کیوں <laughs> کہتا جی کہ اگر حضور ہمیں یہ فرمائیں کہ آپ نے پانچ پانچ دن وقار عمل کرنا ہے تو آپ میرے پاس یہ پوچھنے آئیں گے کہ دو دن کرو گے یا تین دن کرو گے پھر پانچ جی۔ دن ہی کرنا ہے تو لکھیں ایک لاکھ کیا بات اچھا اسی طرح جیسے مرزا صاحب نے فرمایا اس نے وہ ایک لاکھ ادا کرنے کا وعدہ کیا دوسرے یا تیسرے دن اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اسے فون آیا ایک کمپنی کی طرف سے کہ تم اتنے سال پہلے فلاں جگہ پہ کام کرتے تھے اور وہاں پر تمہیں چوٹ لگی تھی اور انہوں نے تمہاری انشورنس کروائی ہوئی تھی جن کے پاس تم کام کرتے تھے تو ہم انشورنس کمپنی والے فون کر رہے ہیں تمہاری کچھ رقم بنتی ہے وہ لے لو <laughs> کہتا پہلے تمہیں گھبرایا کہ مجھے نارویجن بھی بہت اچھی نہیں آتی تو یہ <laughs> یہ تو نہیں کہ کوئی میرے سے پیسے مانگنے آ گئے جی ٹھیک ہے میں نے اس سے پوری طرح تسلی کی تو اس نے کہا نہیں پیسے تمہارے بنتے ہیں اس نے کہا کہ اچھا مجھے تو پور کرنا بھی نہیں آتا فام اس نے کہا اچھا میں فام پور کر کے بھیج دیتی ہوں تم سائن کر دینا ہوتا یہ ہے کہ یہ فام پور کر کے بھیجتا ہے وہ پورا ایک لاکھ کرونر <laughs> جتنا اس کا وعدہ ہے وہ اس کو بھجوا دیتے ہیں جی۔ اور پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی یہ ایک لاکھ کرونر جماعت کو شفٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے پچاس ہزار یہ روک لیا تھا کہ اگر اس کا کوئی ٹیکس ویکس بنتا ہوا تو وہ ادھر دینا ہے یہ ادھر سے جماعت کو شفٹ کرتا تو وہ کہتے نہیں تمہارا ٹیکس بھی کوئی نہیں کاٹنا اس میں سے یہ پچاس ہزار بھی لے لو جی۔ تو خدا تعالیٰ کے افضال اس طرح ہوتے ہیں نازل کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور یہ ایک واقعہ نہیں ابھی مہینہ ہوا ہے کہ مجھے ایک بچے نے ہم ہم دوسری مسجد بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ کرسچن ساند ایک ملک ایک شہر ہے جی۔ اوسلو سے تقریباً چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ مسجد مریم بنانے کا ارادہ ہے تو حضور انور کی طرف سے اجازت مل چکی ہے جگہ خریدی جا چکی ہے تو اب باقی کام ہو رہے ہیں تو پچھلے دنوں میں نے ایک نوجوان کو تحریک کی کہ میں نے کہا کہ اس کی جگہ خریدنی ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے کہتا جی مربی صاحب اگر مجھے اوور ٹائم کے پیسے ملے نا تو پھر میں دوں گا جی اچھا ابھی اسے جاب کرتے ہوئے دو مہینے ہوئے ہیں اس کمپنی میں نیو ہے بالکل نوجوان ہے گیا جا کے اپنے پاس سے بات کی کہ میں نے اتنا اوور ٹائم لگایا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کمپنی میں ہم اوور ٹائم کے پیسے نہیں دیتے ہیں جی۔ اور کمپنی بیس پچیس سال پرانی ہے اس نے پھر بھی کچھ رقم ادا کر دی اس کے دوسرے تیسرے دن آتا ہے اور کہتا ہے کہ مربی صاحب آج سب جو کارکنان ہیں جا جو کام کرنے والے ہیں سب کو وہاں سے میسیج آ گیا ہے کہ آئندہ سے سب کو اوور ٹائم ادا کیا کرے گا جی یعنی جو کمپنی گزشتہ پندرہ <laughs> بیس پچیس سال سے کسی کو اوور ٹائم نہیں دیتی تھی وہ ہمارے اس احمدی بچے کی برکت سے اس کے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے باقیوں کا بھی بھلا ہو گیا تو سب کو اوور ٹائم ملنا شروع ہو گیا بہت بہت شکریہ شاہد صاحب ہمارے پاس مرزا صاحب تقریباً ایک منٹ باقی ہے اگر آپ کوئی خلاصاً بیان ہیں دامان نگاہ تنگ تنگلس گلحسن تو بسیار کدھر سما سکتے ہیں خدا کے افزار ہمارے ایک گھنٹے کے اندر جی۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ آج شاید کالو صاحب نے میری درخواست کو قبول کر لیا جی اور کچھ وقت ساتھ گزارا یہی ہوتا ہے کہ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو کتنی کامنالٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں ملتی ہیں جی کیسے دل خدا نے ادھر اس کونے میں پھر اس کونے میں پھر ہر کونے میں دل دیے ہوئے اور یہ وہ دل ہیں جو خدا کی محبت میں دھڑکتے ہیں اور یہ وہ دل ہیں جو مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے تیار کیے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب خدا مومنین کو بھائی بھائی بناتا ہے تو اللہ فب ہم ان کے دلوں کو محبت میں باندھ دیتا ہے اور یہ جی۔ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسیح وسلم ذریعے سے پھر خلفاء کے توسط سے ہمیں عطا کی ہے جی۔ میری خواہش اور میری دعائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو جی نظام خلافت اور خلافت کے ساتھ اس طرح باندھ دے جس سے دل کے ساتھ دھڑکن ہو جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب اور شاہد محمود کاہلوں صاحب موجود تھے خاک سار آپ دونوں حضرات کا مشہور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں عمیر محمود صاحب اور طاول قیوم صاحب کی خدمات حاصل رہیں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں پیش کیا جائے گا اور ساڑھے دس بجے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام بنگلہ زبان میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ اللہ اللہ رسول رسول محمد اللہ یا قلبی اذکر رحمد عین الہدا مفن العدا برن کریم محسنا وحر العطایا والجدا یا قلبی اذکر رحمد عین الہدا مفن العدا برن محمد محمد محمد الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ یا قلبی اذکر رحمد این الہدا مفن العدا برن کریم محسنا مہر الاتایا والجدا یا قلبی اذکر رحمد این الہدا مفن العدا برا کریم محسن بحرتا موہمد محمد موہم مدر رسول الله رسول رسول موہم مدر رسول یا رب علی نبی کدای منہاد وبا سینسار یا ربلیہ لا فی هذه فیحادن الدنيا وبعث ساني محمد محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله صلي على نبينا صلي على محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد محمد محمد محمد الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی کریمین اللہ محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول محمد محمد محمد رسول رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد 100.7 بالدخول كما يمكنكم طبعا الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى الموقع www.voiceofislam.ca طبعا بالدخول إلى الموقع ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم أعزائي التواصل مع البرنامج بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني QA at voiceofislam.ca يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين 1-855-410-6522 أعيد الرقم 1-855-410-6522 على الجلسة السنوية في الجماعة الإسلامية الأحمدية حيث أن هذا مناسبة لأنه عندنا في كندا في جماعة كندا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم كان هو اليوم الثاني من الجلسة السنوية فابتدأت الجلسة السنوية البارحة في يوم الجمعة وثم في هذا اليوم أيضا الذي هو يوم السبت أيضا سيكون غدا إن شاء الله هو اليوم الأخير لهذه الجلسة طبعا الجلسة بشكل عام تعقد جلستنا المركزية نقول هي تعقد في بريطانيا حيث أن أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز موجود هناك في بريطانيا وأيضا هذه الجلسة تعقد في كل دول العالم التي تكون فيها الجماعة موجودة فمثلا في في كندا في ألمانيا في أمريكا في كل الدول التي تكون فيها جماعتنا موجودة هناك تعقد هذه الجلسة السنوية طبعا في خلال هذه الجلسة السنوية يكون لها أهمية كبيرة لأن هذه الجلسة حقيقة تجمع جميع أبناء الجماعة شيوخا شبابا رجالا نساء حيث إنهم يأتون لهذه الجلسة من كل الأماكن التي عندما تكون هي في البلد التي هي موجودة فيه التي تعقد فيه فيأتي أبناء الجماعة من كل المناطق من كل الأقاليم في هذا البلد وأيضا يكون هناك ضيوف وزوار من الأماكن أخرى يمكن مثلا أن تكون من بلاد العربية ومن بلاد الأجنبية وفي كل من كل أنحاء العالم يأتي الأحمديون ليشاركوا بهذه الجلسة المباركة أيضا يكون هناك عدد من الضيوف الذين يأتون وهم من غير الأحمديين يأتون ليلقوا الكلمات تفتح لهم فرصة الجماعة ليعبروا عن مشاعرهم تجاه الجماعة الإسلامية الأحمدية وأيضا يكون هناك الضيوف الذين يريدون أن يتعرفوا على الإسلام فتكون هي فرصة أن تعرفهم الجماعة الإسلامية الأحمدية على هذا ال ال الأمر على الإسلام لذلك أقول هي مهمة جدا هذه الجلسة هي مهمة جدا لأنها أيضا تفتح لهؤلاء الضيوف ليتعرفوا على الحقيقة الإسلام على جمال الإسلام وعلى الفعاليات التي تقوم بها الجماعة الإسلامية الأحمدية لنشر الأمن والسلام في العالم ففي الجلسة يكون هناك المتطوعين يكون هناك آه الذين يعني ترى الجماعة سبحان الله كخلية النحل كخلية النحل الكل يعمل في المجال الذي هو مخصص له والذي هو فرغ نفسه وأوكلت الجماعة له لكي يقوم بالخدمة في في الجلسة فترى مثلا اليوم كان شيء ملفت للنظر كيف رأينا الأطفال كيف رأيت الأطفال وهم يملؤون الماء للضيوف ويضيفونهم ويدورون بينهم سبحان الله يعني هذا الشيء الجميل الذي يسر يسر النظر يسر النظر هؤلاء المتطوعين وهم سواء صغارا أو كبارا ترى الحماس عند الأحمديين الناتج عن إيمانهم ترى يعني التفاني تفاني في العمل نتيجة حبهم للإسلام وحبهم لنظام الخلافة وحبهم للخلافة تراهم يحبون أن يخدموا الجماعة بكل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القوة طبعا هذه الجلسة السنوية لا تكون فقط هذا الحماس فقط يكون فقط في في في يعني في جلسه واحده في كل جلسه وفي كل جلسه تقام في كل البلاد سواء كانت هذه الجماعات قديمه او جديده او حديثه ترى هذا النشاط والحماس في لدى ابناء الجماعه الاسلاميه الاحمديه ففي غانا في نيجيريا في امريكا في كندا هذه الجماعات التي لها يعني منذ زمان وهي قديمة في تلك البلاد أيضا وفي بلاد أخرى مثل بنين وغيرها من الدول ترى أن اللہ دین سارن خدا من کبارن یاملونہ نسا انحطہ فی جلسطم الخاصہ یام نشاط بكل حماس تفانيا في خدمة الـ الـ الـ الإسلام لدينا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد مصلح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ مصلح يبدو لدينا السلام عليكم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالکم الاستاذ معتز بارك الله فيك بارك الله بالمربي مصلح بارك الله فيكم تفضل يا أخي العزيز نحن فعلا أنا فقط عندي ملاحظة بسيطة بصدد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 فيمكن أن تلغى هذه الجلسة فعلى سبيل المثال أن المسيح الموعود عليه السلام بنفسه مرة لغى جلسة بسبب نيات الناس أنهم كانوا يذهبون أصبح بعض الناس يذهب فقط بنيات دنيوية إذا علينا أن نحذر في المستقبل أنا أولا أهنئكم طبعا أهنئ الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا على هذه الجلسة وعلى بركات هذه الجلسة وبفضل الله تعالى تبدو جلسة ناجحة والحمد لله ولكن علينا بالمستقبل أيضا أن نحذر من مخاطر نياتنا للذهاب في هذه الجلسة يجب علينا أن لا تكون نياتنا نيات دنيوية وإلا فيمكن أن تلغى الجلسة بسبب هذه النيات كما فعل المسيح الموعود عليه السلام في الماضي استاذ مصلح لو سمحت اذا ممكن تبين لنا يعني الضيوف الذين حضروا الى الجلسه من غير الاحمديين المسؤولون هل يمكن ان تجمل لنا بعض الامور التي قد تكلموا فيها في حق الجماعه الاسلاميه الاحمديه وفي الحق الاسلام نعم بفضل الله تعالى قد جاء الى هذه الجلسه ضيوف من مختلف الضلوع في كندا قد جاء من حتى بل من خارج كندا جاء من أنا استغربت أن جاء ضيفا ضيفا ضيفان من جنوب أمريكا من بليز ليشتركوا معنا في هذه الجلسة فعندما سمعوا عن هذه أن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعقد جلسات مثل, هاك مثل هذه أرادوا أن يأتوا لماذا؟ لأن خلال السنة كلها الجماعة تذهب وتختلط مع هؤلاء الناس مع أعضاء برلمان مع رؤوس البلديات في أماكن أخرى وتسألهم إن كنتم تريدون مساعدة بأي شيء في الجماعة بشكل جماعة نحن مستعدون لمساعدة هذا الوطن بأي شكل من الأشكال فبما أن نساعد البلد نساعد الوطن نساعد نتعاون على البر والتقوى مع هؤلاء الناس بغض النظر عن أديانهم وأقوامهم فهم أيضا يلبون نداءنا عندما ندعوهم لمثل هذه الدعوات لذا فجاء الكثير من أعضاء برلمان وسياسيون وغيرهم من كبار السياسيون في كندا وقد أظهروا شعورهم في هذه الجلسة أنهم فرحون جدا بأن يكونوا موجودين فيما بيننا فالحمد لله بل واحد منهم من كبار السياسيين في كندا عندما ذهب واستلم شهادة تقدير كهدية من الجماعة الإسلامية الأحمدية فقد وطلبوا منه أن يظهر شعوره يتكلم مع المستمعين فذهب إلى المنبر وحاول أن يتكلم فبدأ يبكي بكاء شديد ولم يستطع أن يتكلم وعندما توقف من البكاء فقد قال أود أن أقول لكم فقط كلمتين لأني لا أستطيع أن أتكلم أكثر من كلمتين لأني سأبكي كثيرا وقال فقط شكرا لكم لهذه الجماعة فهذه التأثيرات هذه هي قدوة الإسلام تعرف الإسلام الذي يظهرونه في البلاد الأخرى إسلام الجهاد إسلام القتل نحن نريد أن نظهر الأسوأ التي تظهره الجماعة لهؤلاء الناس الغربيين بغض النظر عن جنسياتهم بغض النظر عن أديانهم فهذا ما نريد أن نظهره لهم وعندها هم يتأثرون من الإسلام بل هو أحد, أحد الضيوف أيضا قال أنا, أنا أتمنى أن, أن الأحمدية تشاع في كل البلاد وأنا, أدعو وأنا أدعوكم وأطلب منكم أن تنشروا هذا الإسلام الذي عندكم للآخرين أيضا حتى الغرب حتى الناس الذين بعيدون عن الإسلام قد أقروا بأن الإسلام هو دين سلام بعد رؤية ما تفعله الجماعة الإسلامية الأحمدية في البلاد هاي نعم نعم بارك بارك الله فيك يعني سؤال اخير لو سمحت هل يعني هناك من يقول عن يدعي عن الجماعه الاسلاميه الاحمديه فيقول ان هذه الجلسات التي السنويه التي تقام هي عباره عن حج فيقولون ان الاحمديين يحجون الى قاديان وهل يمكن ان توضح لنا هذه هذا الامر؟ يبدو أن الاتصال انتهى شكرا شكرا لك أخ مصلح على هذا هذه المشاركة القيمة وبارك الله فيك أقول لقد قال المسيح الموعود عليه السلام في هذه المسألة في مسألة عن الجلسة السنوية كما أخبرنا الأخ مصلح يقول أن لا تحسبوا هذا في مجموعة الإعلانات الجزء الأول لا تحسبوا هذا الاجتماع كاجتماعات عادية آه إنما هو أمر قد أسس على محض تأييد الحق وإعلاء كلمة الإسلام إذا الهدف من الجلسة السنوية هو إعلاء كلمة الإسلام تأييد الحق وإعلاء كلمة الإسلام إن الله تعالى بيده قد وضع اللبنة الأساسية لهذه الجماعة وأعد لها أقواما سوف تنضم إليها قريبا هذا, هذا, هذا من أهداف الجلسة الجلسات السنوية التي تقيمها الجماعة الإسلامية الأحمدية في أنحاء العالم إذا هو الهدف أن نعلي كلمة الإسلام ففي مثلا في هذه الاجتماعات يتحدث المحاضرين المحاضرون يتحدث المحاضرون عن أمور هامة يطلع عليها ال ال الذين الوافدين سواء كانوا من الأحمديين لكي يتنشطوا عندما يسمعوا هذه الخطابات وأيضا من خارج الجماعة من الذين هم ليسوا مسلمين أيضا عندما يسمعون والحديث عن الإسلام عندما يسمعون عن المفاهيم الصحيحة للإسلام عندما يرون أن الإسلام الذي تقدمه الجماعة الإسلامية الأحمدية ليس فيه إرهاب كله سلام نقول لهم تفضلوا واسمعوا فهم فنحن بهذه الطريقة ندافع عن الإسلام في أيضا في وجه ونقاوم هؤلاء الذين يحاولون تشويه صورة الإسلام بأن يظهروا أن الإسلام هو فيه إرهاب وقتل ويعني الذي لا يؤمن بالإسلام يجب أن أن يحارب ويجب كلا نحن نقول لهم كلا بل تعالوا وانظروا إلى الإسلام كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الناس في دينه في دين الإسلام أفواجا لأنه كان رحمة للعالمين كيف أنه عندما قال له الله سبحانه وتعالى لو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إذا عندما يكون يعني عندما سئلت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها قالت تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن فعندما نحن نبين لهؤلاء الأقوام جمال الإسلام فهم يتجهزون ويقبلون على الإسلام إذا لم يدخلوه فهم يصبحوا مؤيدين له لذلك قال وجها مع حضرة المسيح الموعود عليه السلام قال وأعد لها أقواما سوف تنضم إليها قريبا أيضا قال عليه السلام في هذا الاجتماع سوف نهتم ببيان الحقائق والمعارف التي هي ضرورية لتقوية الإيمان واليقين والمعرفة الألهية إذا هذه من أهداف الجلسات السنوية طبعا الجلسة السنوية ليست هي حج كما يدعي البعض أن الجماعة الإسلامية الحمدية تحج إلى قديان أو هذه هذه عبارة عن جلسات مؤتمرات نحن يعني ليستفيد منها أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية ليلتقوا مع بعضهم البعض ليجحذوا هممهم مع بعضهم البعض ليستمعوا إلى الخطابات والتوجيهات التي يوجهها المحاضرين ليشعروا بهذه الروحانية بهذه الوحدة فهي ليست حجا بل حجنا إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام هذا أمر معروف وكل من يدعي ويقول أن الأحمديين يحجون إلى هنا وهناك يعني فهو يعني ظالم وكاذب نحن حجنا إلى مكة المكرمة أما هذه الاجتماعات فهي اجتماعات قد هذه هذا هو الهدف منا الهدف منها هو أن نبين وجه الإسلام الحقيقي أن يتبين الحقائق والمعارف التي هي ضرورية لتقوية الإيمان واليقين والمعرفة الإلهية يقول حضرته أيضا ومن أهم أهدافه أيضا أن تتسنى لكل مخلص فرصة الاستفادة الدينية وجها لوجه ولكي تتسع معلوماتهم الدينية إذا هذه هي من أهداف الجلسة أيضا يقول حضرته الإخوة الذين يكونون قد انضموا إلى الجماعة خلال كل سنة منصرمة سوف يقابلون بحضورهم في التاريخ المحدد إخوتهم الذين سبقوهم انظروا إلى هذه هذا الأمر المهم هذا الأمر المهم أن هؤلاء الأحمديين الجدد الذين قد قبلوا الأحمدية لابد لهم من تربية لابد عندما يلتقون مع إخوانهم في في نفس البلد ومن بلدان أخرى سوف يلتقون وسوف يتبادلون علاقات الود والحب سوف تتقوى هذه العلاقات علاقات الود والتعارف نتيجة المعرفة الشخصية والاحتكاك الشخصي فيما بينهم فعندما يرون بعضهم البعض ويلتقون مع بعضهم البعض بالحب والمودة هذا هذا كله يؤثر على على روحانيتهم وعلى نفسيتهم ويتنشطون ويكون دافعا لهم لدائما يعملوا ويخدموا عندما يروا كيف أن هذا النظام عندما يروا ترى مثلا ربما يكون طفل هو مسؤول عن مثلا عن تنظيم دخول الناس من خلال الباب مثلا من خلال الابواب فترى الجميع كبير وصغير هم ينصاعون لهذا الطفل أو لهذا الشاب أين يوجههم يقول لهم اذهبوا من هنا اذهبوا من هنا إذا هكذا تعم التربية للجميع أيضا يقول حضرته عليه السلام يقول سوف نقوم في هذا الاجتماع بدعاء المغفرة للإخوة الذين انتقلوا من الدنيا الفانية خلال هذه الفترة ايضا هذه هذا من الامور المهمه ففي خلال الجلسات السنويه يذكر الناس الذين قد غادروا والذين قد انتقلوا الى الدار الاخرى وتوفوا فيدعو لهم الجميع بالمغفره والرحمه ايضا امر مهم وهو الصلوات بهذا العدد الكبير مع بعضهم البعض فالجميع يصلون مع بعض البعض صلاة هناك تكون صلاة التهجد قيام الليل تكون هناك صلاة الفجر حاضرة ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصلونها بجماعات كبيرة بجماعة كبيرة هذا كله يؤثر حقيقة في في الروحانيات في روحانية الجميع إذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يديم علينا نعمة الخلافة التي بفضلها ما الحمد لله ما زالت هذه الجماعة مستمرة وما زالت هذه الجلسات مستمرة أعزائي الكرام قد انتهى وقت البرنامج برنامجنا لهذا اليوم فأرجو أنكم قد استفدتم من هذا البرنامج وأشكر لكم حسن استماعكم على أمل اللقاء بكم في السبت القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر এবং তুমি বলো এই সত্য تمرکیر ترف ہوئی پر تو آخر زمانا ایمام حسیا شنے توانا آخر جام حسیا بھائی یہ تو آخر زمانا چود شتابی ہو گیارمرا کی تہ جانا چود شتابی ہوئے گیار تمرا کی شروط اسلام پنرجیبن اور پنر جاگر انوشان وس اف اسلام بنلائ آپ ساگت جانا چاہیے ہمیں سیفول اسلام آپ اف اسلام بنلا جی ٹی ایف ایکش دشمک سات اور سراسر انٹرنیٹے ڈبلو ڈبلو ڈبلوام ڈٹ سیے تجکیل انوشان اسلام پنرجاگرن اور اسلام سادار بش آلوچنا کرو ار مدد تھے آج کے ہمچلستم سالانا جلسا کاناڈار اینوال کنوینشن شروع ہو دن ہمارے سمجھو آلوچنا کچھ پرشن نہیں آلوچنا آپ اپارے بھیبرانت نہ ہوئے ہم سنن ہمشن کرنبر four one six four one zero six five two two toll free one eight five five four one zero six five two two email کرن کیو اے ایٹ وس اف اسلام ڈٹ سی اے انوشان شروع مسلم جامات پنچم خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد عید اللہ تعالی بیناسرہل ازیز گتکال شکر بارے کدبا پردان کرا سنب نجامل ہق صاحب مکھ السلام علیکم لنڈن مسجد ریتی انوسارت مسیم السلام برودتا سو اللہ تعالی ان انوج پر جامات ہے تخلے بردتا جتھ کردا تیے بروا جت دور تر سا سادہ کلائ بردیتا کرتے تھے کچھ دابکار پکے تھے آللہ کا انتی اور ترویج شتر اور ثڑجر تر انتر پتے کھن ہو داڑا پڑے نہ حضرت مسی محمود اللہ آللہ تعالیشت مسی اور محدی ہسے پٹھے ہیں تر کچھ نبی مت بروزیت ہزار پک سہا اور ایک اللہ ہوا آلہ تعالی پوربی سنواد دیا رکھے جو ترام اشوب ہوسم عدد اللہ آللہ سایہتن تھا انکلام حضورینل تمرا نشا اور آنرکتا رکھے ہمیں تردی کروکٹی ہل ایم لوکرا تمہارے سہاج کرو جا دم آکاشام کرو ایکلامے آللہ ہمیں تما کے سنمان دان کرو اور تا بدھ کرو ایک ہلک مین ارتھا آللہجر پک تما کر مسیمحمد بانیر سمپرکے اللہ علام کرچار کے پریتھ پرانتے پرانے پوچھا یہ اللہ رسول ارتھاط اللہ ایکدان کو رکھے سے جو ہمیں ہمارگن اوشی بج س اور سمرتن لبر ارکم آؤ اجسام ریچھے ایمنٹی نو جضرت مسیم اللہ ایسو نوزبل میتھاروپ کرتے ہیں آپ تعلقی آکش کر آکرم حضرت صلی اللہ مانیہ سہای کرتی پورن کر دنیہب نجامل ہق صاحب شروت بند آپ اف اسلام بنلا سنچھ جی ٹی ایف ایکش دشمک ثاٹھ سراسر انٹرنیٹ اف اسلام ڈٹ سیے ٹھکانا آپ خودباٹی شنے پور خودبا آپ دیکھتے چاندیہ بنلا ڈٹ اور یہ ٹھکانے آپ دیکھتے پڑھتے پ یہ سمندے اور پرشن تھا انوشان شروع اسلام یہ آلوچنا کرو آج کے اسٹوڈیو بناب گیاسین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کم آپ شروت بند آپ جن ہی اللہ تعالی کو دم پرن تک تین نبی کے پرن کریں طرح ایک کتاب ناجل کر پرچار اور پرسار نیت انوسارا سی درم پرچارے بتائے جب تر دم پرچار کر تک تعدے کے نانا اتارہ نانا اپنے مدد دے نا بلکار بھیتر بھی ترکتے ہیں اور اسلام کے پنر جیبن دان کرتے ہیں ٹھیک ایک ہی جمانا حضرت امام محدود انوسارا ایک ہی بروزتار سمکین ہونی سو تیسٹری سال جناب غیاسن صاحب سی ایک برودتار سمکین ہوا تر منب سیسم آمدیات پرچار کرتے گیے ترپر السلام علیکم رحمۃ اللہ تک انیس سو تی سن سات آٹھ بچر ہمیں ہمارے پتار ساتھ پرتمدیا مسلم جامات براہن باڑیا لکنا پاڑے سالانا انویت ہوتی وہ آکرمن کرپت آکر ہمیں آمدیا مسلم جامات براہن باڑیا اور بنسے جو پاکی پترکا آپ سے وہ پترکا ہمیں لپی اشے ہمیں کچھ آپ انیس سو تی سنے جن ماگربی تسر نومبر جلسا چلانیبر سمشان دی آر تک ہمارے مولانا تفک آمد صاحب بکتا آر کرلین ٹھیک تخن بردیباد انوشٹان دکن پاس تھی ایٹ پارک چڑتے لگل ہمار پتا ہمیں نہیں پرتم ساری بسا چل کچھ کھر مدد دیکھیے بسٹر نئے اِد پاٹکے آستے لگل تک ہمت جامات آمدیرا ترا پرا بھٹاچی آرب کرتے لگل ہمار پتا ہملے آشرکیند جن چل ایم سمے ہٹا کر ہمار پتار پیتے اِدے آگات آسل انگات پارے کلے نہیں براہن بڑیا سونام دنیہ ڈاکر نن آمودی جناب فریدول ہُدا صاحب باشائ آشر نلین اُنسم کے دیکھی ہمارے آمدی انکی آگات پر وہ باشائ ایک پاک مدد آشر نلین ہمارا وہ ڈکلین ڈوکار پہ دیکھی اکردید ات کتراچے اور آلر کا دا دودھ کرچ ہمٹ مانوش ہمارے آؤ کن چلین ایم بھائی تر کتنا سرنت ترویج کنکاٹی سب کرتے سے ہوتے جا ہوا تو ایم ہیم رات تک پرائ دوار ایک دل اگروادی مولارا لاٹھی شوٹا اور دال بلیا یہ فرید البر باسا آسلین اُنا اونر ساتھ پیڑا پیڑار باہر کو دار وہ ماربے تک جو آللہ تالارے فیرستار کر لینج تک دیکھ لانے دے آل تعالا جو نیک باندھے دے کبول کریں تھی ہمیں سشک دیکھ لارجی بھا دا کر تاک کرتے ہیں یہ ہم ہمارے آکرم یہ دنیا یہدا نیب یہ دیکھارے ایک چھٹو ہمیں تاج ہمارے کی تک یہ مہرت ہمیں بولتے پرتےسی کچھ ہمارے لیے مدد سب بھول لگے چاہیے ہم کہ دیکھی ایمن سمجھ حردا صاحب ترتے خوب کتا کاٹا کٹی کرتا وہ تم نے درد کھلے داؤ ہمیں ترکی آکرم کر ایمن میں فری ایک کتا ہے جو ٹیکا تمہارا شو دیکھا جا تو ترقی آکرمن کرتے پڑتے نا یہ جدی پر کلیا دلین تعلق ہدیہ من برف گلار مت تعلق ہد شان کر دلین تا ہمستا دیکھے تا منہ اللہ تر فرست میرے سردے بھلین چلے گلین رات تینٹار دیکھے فریدول ساحب ہم لین فرید اللہ صاحب آپ سورج آپ گنت چلے جان دس آکرم ہو تک ہمارے اوستان تھی جا رہی ہولام ایمن براہن بڑھیا کماشل موڑے پاس ہمارے باشا چل اے ہمار چٹپٹ کرتا ہم پیے ایمن سم دیکھے کہ ایک جن آدی کے کئے جن مل یہ مار دور کرتے سے بولار متنا تو ہمارا دو دلہ دیکھے تراتی نیچے آسلے دیکھ لین دورے جی پرائ دو شو کچھ دورے دو جن پولیس داران سے تر سا چلین لوکتا کہ مارے پیتے تم نے آس آسو کانے تر کا گیا ساجین کنٹ دلین ہمارے وہ لوکے آکران لوکر گیا تک چکن مکار کرتے ہیں بھچاؤ بھاچاؤ بچاؤ لوک میرا میرونا کرتے کرتے تو لوکا اجناہین پڑے گی ایمنسم بردیب من کرلین جو لوکٹ مارا گیس دورائ پالا لگل تک ہمارا پولیس کے آپ سایہ چلین ہسپٹال پچھائیں تک ہسپت گز دور چلنے پولیس کے ساتھ لوک ٹھیک ہے انمد لشکر صاحب ستربن تیسٹری سال جامات سی جو اتیاچار ہو چل سیسم آمدیا جماتر بستی اُنکار مت چلنا کچھ یہ اتاچار انٹنا بولیں یہ رکم اتیاچار پریتھ پرانتے پرانے آمدیا ہوا ستو آج دو ہزار سترہ سال دو نٹر مت دیشے آمدیا جمات پرچارت اور پرسارت ہون رات چوبیس گھنٹہ ہمیں ریڈیو ٹی وی مادمے اسلام ست پرچار کرچی سرکم ہی ایک پرچار گٹنا ہم آبدول باتین صاحب آکے شنب بل راشٹر انمدیہ جمات گٹن کر تیر سنے بیلزی جائی بیل ایک چھٹ دیس جو بھاگ اور آتن ہو لو آپ آٹھ ہزار نش اسکوئر مائل بنس چھپان ہزار اسکوئر مائل اگر چنتا کر پپولیشن خوب کم اٹھا چار لاکھ کم پپولیشن یہاں کے بول ہونے جا رہے اسلام پرچارا سبین جو بس بس اسلام پرسار ساؤتھ ہمریکا سینٹرال خوبی کم ہو جلو سینٹرال میکسکور دکن دیکھے اور اٹار ساؤتھ ویسٹ آویت مالا اور سی چھوٹ ایکس سارت پٹکرا بھی جائے کچھ ارا اتنا درمیر دیکھ آگرہ نئی تو ہملہ تعالی درم پرچار گیسی دوا یہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں اٹھا ہمریکا ہمریکا سکیں انس سو تیر سنے جی توارے ایک ہوٹ سی مسلم اُنہارا آسین اور ہمیں جگاجو ہمیں جہاں اسلام ستاری اللہ تعالی اور فضل اسلام گرہن کر ستکار اسلام تر یہ پرشن چل محدود آٹر گرن کردر لوک جنمد گرہن کر مل آپ گرن جہاں دیکھ لین پاکستان اتاچار ہو پاکستان ناگرک مسلمان ایک اللہ جو مانتے محمد رسول اللہ کلما گیل مرزا گولام محمد میتھا دابیارکسانی دستخت دسلمان قرآن آیا پرما جب سے امام محمد ستیہ تخلا تعالی راضی ہوئی تخیص سے آمدیات ستیہ اسلامی ایک خود پوجا کرانا کرو یہ مول شکا نبی تو ڈیفرنس تو دیکھتے اسلام چلے آسل جامات گھٹن کر لوگ سننے ہمیں پر سپتہ چلام تک ہی ہمیں کناڈا امت صاحب جگاجو کری تو ایک نام درکار تنہیں منزوری دور پہ ہما کر جماعت مربی پٹھانا ہے آستے آستے اور لوگ امس گرہن کرالر فضل یہ جماعت یہ آسان اور ریتی مت پرچار کار چلتے نام ہچ اور آلہر فضل اُن کو بس سدسیہ جمات گرہن کرداد ڈاکٹر آبد ال بادن صاحب آپ روماچکر ابھی اسلام پرچارے آپ اللہ تعالی درم کے پرچار پرسارمت کرالا آپ جناب غیاسین صاحب آپ قوربانی جامات آلہ تعالی قبول کرن آپ دنیہ سوت ستب شروتابند ہم اسلام سوندر نہیں آلوچنا کرو ہمیں اپست انام رحمان ہمارے کاناڈا آمدیہ مسلم جامات کاناڈا تراس پرشن رکھب جو اکن اسلام سبلیش کرسلام کے طر پٹی اسلام کے درنام کرتے چائے ایم سب چیز کنٹروارسل اشو جو ہے ہیجاب ہجاب کی آپ نے ایکچولی ہزاب سوندر کی طرح یہ خارا ہر ہلام رحمۃ اللہ ہٹا شبد جمع سب یہ شادی ارتھیک بھا تو پورش اور استری دو مدد ایک بدھا کے ہلا اک مسلمان یہپشن کرن شرف اللہ تعالی جا ہم کو بولیں جو پرتھم ہتھم شرط ہچے جہاں پہ باہر باہر جائے جب چوکھ نیچے رکھے اور تر دین نیچے رکھے اور کو مہلار دیکھے جان ترا نہ تاکائے یہ پوش درپر پہ دائت اور مہیلے طرف کے دائیں یہ تر سوندے لوکیے رکھے سمی اور جا کے پدا کر درکار ہے توڑا ان سامنے جن سوندر لکیے رکھے اور تر جن ایٹائی شرط جو پہ چوکھ اوپر کر دیکھے تو آسل اسلام بلا سیٹا آدیشا پرتم چوک ٹھیک نیچے رکھا نجر رکھا اور جدو یہ کرتے آپان بنش پاکستان انسلمان دیش پوردار ایک آج برکا پڑا ہے کچھ پرتم شرط ہو چک نیچے رکھا اور جدی ہمارا اسلام بردے جسم ایلیگیشن گلو ہزار آلوچنا کر آپ دیکھا جائے آپ جدی بائیبلوں دیکھیں بائیبل لکھا رہے جی مہلا جن تر چول جین چولی جین باہر نہ جائے جین جیتا ہمڑا اڑنا جین چول ڈے تو یہد دا تو یہ ان لوکرا اُن جیت سے پالن تر جانے یہ کارنائسلامل نشا جو کرم کھیت کمکن من کرس لوک کے آئیڈینٹیفائی کر ویلڈ کرارمس توپارٹا پدار بھی کہمدان دیا جائے کرمکی آدھا پروڈکٹی کھیت کی ایک بھا ہم আমাদের খলিফা হজরত খলিফাতুল মুসি আল খামেস যিনি পঞ্চম খলিফা তিনি বলেছেন যারা ڈاکٹر یا نارس جارا رہے پیشے تر پارپار تر برکار بار کچھ شیتلتا جاتے جدی مکھ نہ ڈاکے ترا کچھ ترجرن جو پڑے ڈاکرا سو پار برودین سو آپ سوندر ڈھکے رکھے مہیلے جو ایک شارک سوندر روکم کو کشا آج کچھ شیتلتا اولیمن جاتے ہادسے دیکھی جن حضرت آشا رضی اللہ بےپارے رہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ جی ٹریلین جہاں پانی درکار ہونی کل سیتے پانی بھرے آس چلیں پانی دہلی برکا اوپر تین دوڑا اور صحابرا بولتے ہیں جو پائر ہمیں دیکھتے پاس تو اسلام جو ہے جتھا رکم رہی پورا پوری تم باسائ بسے رکھو اور ان کو کچھ کر درکار نہیں برن یہ آپ سپکے اور سپیکے جمع ابھی انوائ کچھ شو لمبن کرا جاتے آپ ٹھیک ہیں آمدیا مسلم جامات ناریرایہ مسلم جامات مہیلارا سب کا ایک سو بھاٮٔی شکت ایک سائنٹیسٹ شک ڈاکٹر پیشہ سافل ساتھے کاناڈائے تر کنٹریوشن رکھے جاڈار ان پدار بھی کاج گلو کرتے کھدا داڑا ارپر ہمار دشن ہوٹ کم جن کتا بولے مسلمان بھی سمس کتا مسلمان کی ٹھیک ایک ہی ان آپستی تو یہ بلا سب سمجھے بلا رابمین اللہ تالا سکل سمستک اللہ تعالی جمپالک ایک خریٹانک ایکپالک سنڈکرائم کبھی کوشش نہیں اسلامے اسلام کھو ہیٹ کمر پرمشن دے برن اسلام تو بلا ہودی آللہ تعالی بولیں جدید ایک نسپاپ مانش کے کش چھاڑا جدید ہتھا کرو جاتی کے ہتھا کر یا نرہ مانش کے ہتر پورا مانو جاتی اللہ پالن پورسک کرتے نبی کے سمان کر ڈر بابد الدین صاحب آپ ایک کمپنی چاندار مہیل کارج کرا کرتے ہیں آپ کو ہمارے شکشا پر جب کچھ اصویدہ نہیں آپ سے کھیو اچھا کر لا پالن کرنا وہ دھنیہ واد ڈر آبد الشنر انامور رومن ساہب اور ہمارے گیسٹ گیاسدین صاحب آپ دھنیہ جانے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آبرکاتہ সত্যিবৃন্দ আ- আগামী শনিবার আপনাদের সাথে আবার আমরা কথা বলবো একশো পয়েন্ট সাত এফ এম এ এবং ভয়েস অফ ইসলাম ডট সিএতে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দীর্ঘজীবী হন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাতুহ أعوذ بالله من الشيطان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر এবং তুমি বলো এই সত্য تمر ترف ہوئی پر تو آخر زمانا ایمامد حسیا سن تو آخر جام آخر منا شا سنت آخری چود شتابی ہو گیا پار